حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے متعدد انصاری حضرات حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے لگے زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سلام کا جواب کس طرح دیتے تھے انہوں نے فرمایا ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار سترہ